طلوع آفتاب کے وقت ایک لڑکی ملکہ عائشہ کی قبر پر جنگلی پھول چڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی اور قبرستان کی شکستہ دیوار سے باہر ایک حبشی لڑکا زیتون کے درختوں کے قریب دو گھوڑوں کی لگام تھامے کھڑا ہوا تھا لڑکی کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور قبرستان کی خاموش فضا میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں چند قدم دور تین مجاور اپنی کوٹریوں کے باہر کھڑے تھے ایک لڑکا جنوب کی طرف سے بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور اس نے کہا سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں مجاور جلدی سے اس پگڈنڈی کی طرف بڑھے جو قبرستان کی طرف آتی تھی انہیں بلند ٹیلے کے نشیب میں آٹھ سوار دکھائی دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبرستان کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑے ایک آدمی نے ابو عبداللہ کے سفید گھوڑے کی لگام پکڑی باقی مجاوروں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا ابو عبداللہ نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنی جیب سے چند سکے نکال کر ایک بوڑھے مجاور کے ہاتھ میں تھما دیے اور آگے بڑھ گیا قبرستان کے اندر چند قدم چلنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پر ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر وہ رکا اور کچھ دیر تجزب کی حالت میں کھڑا رہا بوڑھا مجابر بھاگ کر اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا علی چاہ یہ لڑکی اکثر ملکہ کی قبر پر پھول چڑھانے آتی ہے تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے علی جا ہم نے اکثر اسے ابو القاسم کے قلعے کی طرف سے آتے جاتے دیکھا ہے پہلے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ پیدل آیا کرتی تھی اور اب گھوڑے پر سوار ہو کر آتی ہے وہ حفشی لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ ابو القاسم کے کسی دار کی بیٹی ہے اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ کون ہے نہیں ابو عبداللہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اسے اطمینان سے فاتح پڑھنے دو میری ماں کو ایسے پرخلوص لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابو عبداللہ جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور قبر کے قریب پہنچنے کے بجائے اس نے پندرہ بیس قدم دور رک کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی لڑکی دعا ختم کرنے کے بعد مڑی اور ٹھٹک کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی پھر چند سانی وہ آہستہ آہستہ اپنے ساتھی کی طرف بڑھی اور ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر بعد جب ابو عبداللہ اپنی ماں کی قبر پر سر جھکائے کھڑا تھا تو لڑکی درخت کی اونٹ سے نکلی اور جھجکتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تھوڑی دیر بعد جب ابو عبداللہ اپنی ماں کی قبر پر سر جھکائے کھڑا تھا تو لڑکی درخت کی اوٹ سے نکلی اور جھجکتی ہوئی اس کے قریب پہنچی جا اس نے مغموم لہجے میں کہا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں ابو عبداللہ نے چونک کر پیچھے دیکھا اور بولا ایک جلا وطن بادشاہ اپنی قوم کی ایک نیک دل بیٹی کی کون سی خواہش پوری کر سکتا ہے آلی جا یہ لیجی لڑکی نے چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کا ایک ہار ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا آپ کی قوم کے مجاہد کی ایک بیوہ اس ہار پر ہمیشہ فخر کیا کرتی تھی جس دن الحمرہ سے اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملی تھی اسی دن بڑی ملکہ بذات خود اس کی دلجوئی کے لیے آئی تھی اور انہوں نے اپنا یہ ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا تھا علی جاہ یہ بیوہ خاتون میری ماں تھی انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے یہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا تھا اب میں بڑے ادب سے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ہار کو فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہو وہ ملکہ عالیہ کی مزار کی تعمیر پر خرچ کی جائے ابو عبداللہ کے دل پر چرکا سا لگا اس نے کربناک لہجے میں کہا نہیں میں ایک یتیم لڑکی سے اپنی ماں کا تحفہ واپس نہیں لے سکتا لڑکی ادب سے بولی میرا مقصد آپ آپ کی دل آزاری نہ تھا اگر مجھے الفجارہ میں کے حالات کا علم نہ نہ ہوتا تو میں یہ جرت کرتی ابو عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا بیٹی میں اتنا تہی دست نہیں کہ اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا مقبرہ بھی تعمیر نہ کر سکوں اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو بھی الفجارہ کے مسلمان کم از کم میری اعانت ضرور کرتے میرے پاس الفجارہ کے علاوہ غرناتا اور دوسرے علاقوں سے بھی کئی وفود مال اعانت کی پیشکش لے کر آئے لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کے لیے کوئی مقبرہ تعمیر نہ کیا جائے اگر آج ان کی روح ہم سے ہم کلام ہو سکتی تو وہ یقیناً یہی کہتی کہ میرے لیے ایک نیک دل لڑکی کی پرخلوص دعائیں اور پھولوں کا تحفہ موتیوں کے اس ہار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں یہ ہار اپنے گلے میں ڈال لڑکی چند لمحے سر جھکائے کھڑی رہی اچانک ابو عبداللہ نے موتیوں کا ہار پکڑ کر اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا تم ابو القاسم کے گھر سے آئی ہو جی ہاں بادشاہ سلامت اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا ابو القاسم دور کے رشتے سے میرے مامو جان اور مصحف میرے خالو ہیں اور مصحف کو یہ معلوم ہے کہ تم یہاں آیا کرتی ہو علی جا میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں اور یہاں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں مصحف خالو کے طرز عمل کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہو سکتی ہے لیکن میری خالہ اور خالو میرے والدہ پر ملکہ عالیہ کے احسانات نہیں بھول سکتے جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو مصحف خالو کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں قبرستان کی طرف جا رہی ہوں ایک مرتبہ وہ خود بھی میرے ساتھ آئے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے تمہارا نام سعد ہے ابو عبداللہ نے سوال کیا جی ہاں میری ماں تمہاری بہت تعریف کیا کرتی تھی سعد نے آنکھوں میں آنسو پیتے ہوئے کہا اس کی شفقت میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی مجھے مرتے دم تک یہ ندامت رہے گی کہ میں علالت کے ایام میں ان کی کوئی خدمت نہ کر سکی اچھا بیٹی خدا حافظ جب تک تم جیسی لڑکیاں میری ماں کو اپنی دعاؤں کا مستحق سمجھیں گی انہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کی زمین سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے سعد نے خدا حافظ کہا اور تھوڑی دیر بعد قبرستان سے باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی ایک رات ابو عبداللہ اپنے محافظ دستے کے سالار کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا کہ ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا علی جا ابو القاسم غرناتا سے واپس آ گئے ہیں وہ کہاں ہے ابو عبداللہ نے مسترب ہو کر پوچھا علی جا وہ اپنے گھر میں ہیں ہمارے آدمیوں نے شام کے وقت پندرہ بیس سواروں کو ان کے گھر کا رخ کرتے دیکھا تھا تمہیں یقین ہے کہ ابو القاسم ان کے ساتھ آیا ہے جی ہاں ہمارے آدمی غرناتا کے راستے کی ایک بستی سے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں لیکن ابو القاسم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی وہ سیدھا یہاں کیوں نہیں آیا ابو عبداللہ بے چارگی کی حالت میں اپنے بوڑھے ساتھی کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے کہا آلی جا ممکن ہے کہ اس نے رات کے قریب آپ کو جگانا اور تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ کے باعث وہ گھر پہنچتے ہی اپنے بستر پر دراز ہو گیا ہو لیکن یہ الفاظ ابو عبداللہ کی تسلی نہ کر سکے اس نے ملازم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم پہرے داروں کو یہ ہدایت کرو کہ وہ اسے یہاں پہنچتے ہی ہمارے پاس لے آئیں ملازم کمرے سے باہر نکل گیا ابو عبداللہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا پھر وہ کھیل میں مصروف ہو گیا یکے بعد دیگرے چترنج کی دو بازیاں ہارنے کے بعد اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی تو اس نے کھیل ختم کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا اب شاید وہ صبح سے پہلے یہاں نہ سکے اس لیے تم جا کر آرام کرو بوڑھا سالار اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اور ابو عبداللہ دیر تک بے چینی کے عالم میں ٹہلتا رہا اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا لیکن ذہنی اضطراب کی وجہ سے اسے دیر تک نیند نہ آئی پھر جب اس کے ہاتھ پکڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا ابو القاسم آ گیا ہے نہیں ملکا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ابو عبداللہ بستر سے اٹھ کر ننگے پاؤں دریچے کی طرف بڑھا اور پردہ اٹھا کر باہر جھانکتے ہوئے بولا اب بہت دیر ہو گئی ہے علی جا آپ بہت دیر سوئے ہیں اس نے کوئی اطلاع بھی نہیں بھیجی ابو القاسم نے آپ کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے مجھے صبح ہوتے ہی اطلاع مل گئی تھی ملکہ آپ میرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیں میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں ملکہ حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی ابو عبداللہ نے قدر تلق ہو کر جواب دیا جی ہاں آپ کو کوئی اعتراض ہے ملکہ نے جواب دیا جب تک آپ کی والدہ زندہ تھیں مجھے ایسی باتوں کے متعلق سوچنے کی کبھی ضرورت نہ تھی اور اب میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ کا بوجھ صرف پہاڑ ہی اٹھا سکتا ہے اگر آپ مجھے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پورا کرنے کی اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گی کہ سلطان ابو الحسن اور ملکہ عائشہ کا بیٹا میرے سرتاج اس غدار کے گھر نہیں جا سکتے میں آپ کے ساتھ افریقہ کی خاک چھاننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دے اور آپ اس کے گھر پہنچ جائیں ابو عبداللہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے محافظ دستے کے سالار کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ وزیر ابو القاسم آ رہا ہے سلطان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا ملکہ اب آپ کا کیا حکم ہے ملکہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا عالی جا میں تو محض التجا کر سکتی ہوں اور میری التجا اتنی ہی ہے کہ آپ پہلے اطمینان سے ناشتہ کریں اور ملاقات کے دوران اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ایک غدار سے بغل گیر ہونے کے لیے اس قدر بےتاب تھے ایک ساتھ بعد ابو عبداللہ بالائی منزل سے نیچے اترا تو زینے کے کے سامنے اس محافظ دستے کا سالار اور چند دوسرے مسلح آدمی کھڑے تھے سالار نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا علی جا ابو القاسم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ چند نصرانی فوجی بھی آئے ہیں میں نے مسلح آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ابو القاسم نے بھی اصرار نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ وہ آپ کے لیے قیمتی تحائف لائے ہیں ہم نے آٹھ صندوق خچر سے اتروا کر ملاقات کے کمرے میں رکھوا دیے ہیں ابو عبداللہ کچھ کہے بغیر ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا ابو القاسم کرسی سے اٹھا اور گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے بولا عالی مجھے عمر بھر اس بات کا ملال رہے گا کہ میں ملکہ عالیہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا حالات ایسے تھے کہ مجھے اچانک تلے تلے جانا پڑا میں الہ صبح فاتحہ خوانی اور دعائیں مغفرت کے لیے اس کی قبر پر گیا تھا اور مجھے بار بار یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ کاش ان کی آخری آرام گاہ ان کی شان کے شایان ہوتی ابو القاسم کی زبان سے ہمدردی کے چند رسمی الفاظ نے ابو عبداللہ کے سارے گلے دور کر دیے اور اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ابو القاسم آپ تشریف رکھیں مجھے رات کے وقت آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی علی ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا مگر رات کے وقت آپ کے آرام میں مخل ہونے کی جرت نہ ہوئی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فریڈینٹ نے مجھے آپ کی خدمت میں ایک نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور رات کی تاریکی میں اس پہاڑی راستے پر بار برداری کے خچروں کو یہاں پہنچنا مشکل تھا میں خود بھی بہت تھک چکا تھا فریڈینٹ اور ازابیلا کو بھی ملکہ عالیہ کی وفات کی خبر سن کر بہت صدمہ ہوا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اب اگر الفجارہ میں آپ کا جی نہ لگے تو آپ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور آپ کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ الفجارہ میں قیام کے دوران اپنی ساری پونجی لٹا چکے ہیں ابو عبداللہ کو اچانک یہ محسوس ہوا کہ ایک معصوم بھیڑ کی کھال کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے تھوڑی دیر تو اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی بلا آخر ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا ابو القاسم اگر تم کی طرف سے کوئی نیا منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو تو صاف صاف بات کرو علی جاہ آپ کو میرے خلوص کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے میں نے صرف آپ کی خاطر تلے تلا کا سفر اختیار کیا تھا اور جب آپ یہ صندوق کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں ناکام لوٹا ہوں میں آپ کے لیے اسی ہزار ڈاک کا نظرانہ لایا ہوں مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ آپ کی پونجی ختم ہو چکی ہے اور جو تھوڑے بہت آدمی آپ کے پاس رہ گئے ہیں انہیں آپ پوری تنخواہ بھی نہیں دے سکتے یہ جاگیر آپ کے گزارے کے لیے کافی نہیں اور آپ اسی ہزار ڈاک کے عوض مراکش یا الجزائر میں اس سے زیادہ زمین حاصل کر سکتے ہیں ابو عبداللہ کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا کچھ دیر وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے ابو القاسم کی طرف دیکھتا رہا پھر اچانک غصے سے کاپتا ہوا اٹھا اور اپنا خنجر نکال کر بلند آواز میں چلایا زلیل آدمی تم غدار ہو تم وہ سانپ ہو جو مجھے کئی بار ڈس چکا ہے لیکن اب تم بچ کر نہیں جا سکتے ابو القاسم نے جلدی سے اٹھ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا علی جا آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سوچ لینی چاہیے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد آپ کا انجام کیا ہوگا الفجارہ کے قبائل آپ سے نفرت کرتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ چھوڑنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے لیکن میں ان کی آخری ڈھال ہوں اور میری موت کے بعد ان پر جو تباہی نازل ہوگی اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی صرف الفجارہ پر ہی تباہی نہیں آئے گی بلکہ غرناتا کی گلیاں بھی بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھر جائیں گی کیا آپ مجھے اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں آپ کے مستقبل کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں ابو عبداللہ میں آپ کا محسن ہوں اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ میرے بعد آپ کو آئے دن نئے آلام و مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کسی دن تنہا نہیں رہ جائیں گے تو میں آپ کو ہجرت کرنے کا مشورہ نہ دیتا جب آپ نے فریڈینڈ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے غرناتا چھوڑ دیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے بعد وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا لیکن تنگ دل راہبوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے میں فریڈینٹ اور ازابیلا کو مطمئن کرنے کی ہر امکانی کوشش کر چکا ہوں مگر ان کے ذہن سے کلیسا کے زہریلے اثرات زائل کرنا میرے بس کی بات نہیں ابو عبداللہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا اس نے اپنا خنجر پیچھے ہٹا لیا اور کہا اب بھی کوئی بدبخت میرے متعلق سوچ سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں آپ اپنی قوم کو اپنی بے بسی اور بے چارگی کا احساس دلا سکتے ہیں مگر کلیسا کے راہب جنہوں نے الحمرہ کی شان دیکھی ہے انہیں اطمینان کیسے دلایا جا سکتا ہے کہ آپ الفجارہ میں تھوڑی سی زمین پر قانے رہ سکتے ہیں میں ان کا یہ خدشہ کیسے دور کر سکتا ہوں کہ کسی دن آپ ترک اور بربر فوج کی اعانت سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی کوشش نہیں کریں گے علی جاہ آپ کا خادم آپ کے احساسات سے بے خبر نہیں ہے اس وقت میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی لیکن جب آپ افریقہ کے کسی ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ جلد از جلد اس گرداب سے نکل جائیں اگر آپ کو مستقبل کی الجھنوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے کی اور کوئی تدبیر میرے ذہن میں آ سکتی تو میں یہاں نہ آتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی توقعات پوری نہیں کر سکا لیکن خدا شاہد ہے کہ میں نے دانستہ طور پر آپ سے کوئی برائی نہیں کی ہم زمانے کے گرداب میں پھنس گئے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں لیکن آپ کو اس گرداب سے نکالنا میں اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں میں آپ کے پاس فریڈینینڈ کی طرف سے کوئی حکم لے کر نہیں آیا اگر آپ یہیں رہنے پر بزد ہوں تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا اور مرتے دم تک اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کروں گا ریڈین کو بھی اس بات کا کوئی ملال نہیں ہوگا کہ آپ نے اسی ہزار کا نذرانہ رد کر دیا ہے وہ کچھ عرصے اور آپ کو اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع دے گا لیکن کسی نہ کسی دن ملکہ ازابیلا اور خدا بندان کلیسا کی خواہشات اس کی ذاتی مسلحتوں پر غالب آ جائیں گی اور پھر آپ کے پاس وہ ایلچی آئیں گے جن کی زبان میری زبان سے زیادہ سخت ہوگی اور آپ انہیں خنجر دکھا کر مروب نہیں کر سکیں گے ابو عبداللہ کی حالت اس آدمی کی سی تھی جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا ابو القاسم میں اپنے قاتل کو اپنی کھال اتارنے کی لذت سے محروم نہیں کروں گا مجھے بحری سفر کا انتظام کرنے کے لیے صرف چند ہفتوں کی مہلت درکار ہے علی جا میں نے ایک انتہائی ناخوشگوار فرض ادا کیا ہے اب آپ کے لیے بحری سفر کا انتظام فریڈینینڈ کی ذمہ داری ہے اور میں اس سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کے لیے سرکاری جہاز فراہم کیے جائیں گے اور آپ کو شہانہ اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے گا نہیں ریڈینٹ کو میرے لیے جہاز مہیا کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنے لیے انتظام کر سکتا ہوں کل میرا ایلچی مراکش روانہ ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ مراکش کا حکمران اپنے جہاز بھیجنے کے لیے میری درخواست رد نہیں کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے راستے میں ہی کوئی جہاز مل جائے مجھے صرف اتنی اجازت چاہیے کہ میں کسی قریب ترین بندرگاہ سے سوار ہو سکوں علی جاہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو جہاز آپ کو لینے کے لیے آئیں گے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے اگر مراکش کا حکمران آپ کو پناہ دینے پر آمادہ ہو تو فریڈینینڈ کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہاں وہ ترکوں کے کسی جہاز کو ساحل کے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گا ترکوں کو اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے فریڈینینڈ کی اجازت کی ضرورت نہیں مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری ذلت اور رسوائی دیکھیں تم فریڈینینڈ کو میری طرف سے اطمینان دلا سکتے ہو کہ مراکش کے علاوہ کسی اور ملک میں جائے پناہ تلاش نہیں کروں گا اگر تم مالکا میں بحری فوج کے کسی افسر کو جانتے ہو تو اس کے نام یہ خط لکھ دو کہ میرے ایلچی کو مراکش کے ساحل پر اتار دیا جائے عالی جا فریڈینینڈ کا ایک خاص آدمی سے میرے ساتھ آیا ہے اور کل الصبح آپ کے ایلچی کو مالکا کے کسی ذمہ دار افسر کے نام اس کا خط مل جائے گا تم کتنے فرض شناس ہو تمہارا کوئی انتظام ادھورا نہیں ہوتا سچ کہو تم مجھے کتنے دنوں تک یہاں سے نکالنے کا وعدہ لے کر آئے ہو جا اب ایسی تلخ باتوں سے کیا فائدہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک انتہائی ناخوشگوار فریضہ انجام دے رہا ہوں تم کب تک یہاں ٹھہرو گے اگر آپ اجازت دیں تو دو تین دن آرام کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا کیوں مجھے رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے آلی جا اگر حالات نے اجازت دی تو ہو سکتا ہے کہ میں چند دنوں تک واپس آ جاؤں پر ہماری ملاقات ضرور ہوگی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہو جا الفجارہ میں یہ خبر مشہور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں تمہارا خیال ہے کہ الفجارہ میں بغاوت ہو جائے گی نہیں لیکن لوگ آپ کو پریشان ضرور کریں گے تم فریڈینڈ کو یہ طلب بھیج سکتے ہو کہ جب تک میں یہاں سے روانہ نہیں ہو جاتا میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں کے سوا کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آج ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں ابو القاسم کرسی سے اٹھ کر بولا اب مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ اللہ میں اپنے قیام کے دوران ہر روز یہاں حاضری دینے کی کوشش کروں گا ابو عبداللہ نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن جب وہ مسافہ کر کے دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک ابو عبداللہ کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے کہا ابو القاسم ٹھہرو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ابو القاسم مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا فرمائیے ابو عبداللہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور فریڈینینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تم اس کے اہم ترین ضرورت پوری کر چکے ہو تو ملکہ ازابیلا یا کلیسا کے اکابر اسے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دیں گے کہ اب کسی چھوٹے کام کے لیے ایک بڑے آدمی کی ضرورت باقی نہیں رہی میرا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا احمق یہاں رہ کر بھی اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب اسے یہ احساس ہوگا کہ تم ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہو اور تمہاری ذہانت اس کے لیے بھی کوئی خطرہ پیدا کر سکتی ہے تو وہ کتنا عرصہ تمہارے ساتھ نباہ کر سکے گا ابو القاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ چند ثانیے اس طرح کی حالت میں ابو عبداللہ کی طرف تکتا رہا بلا آخر ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا میں نے اپنی استعداد کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور یہ مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ میرا انجام کیا ہوگا ابو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے دوست میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں پھر بھی ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اور مجھ جیسے لوگ جو تاریخ اور بے نشان راستوں پر قدم اٹھاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخری منزل کہاں ہے لیکن تم ایک ہوشیار آدمی ہو اس کے باوجود میں تمہیں یہ مشورہ دینے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان ہر لمحہ سوچنا چاہیے کہ وہ رات جو سر پر آ چکی ہے کہیں تمہاری آخری رات اور وہ صبح جو اس کے بعد آئے گی کہیں تمہاری آخری صبح نہ ہو اب جاؤ ابو القاسم اگر موقع ملا تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد ابو القاسم قلعے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا اور ابو عبداللہ کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے چار دن بعد ابو القاسم غرناتا کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور سعد جسے اس کی موجودگی میں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا دوسرے روز صبح ہوتے ہی غرناتا کی سمت جانے والے کشادہ راستے پر گھوڑا دوڑا رہی تھی یہ راستہ جو تقریباً ڈیڑھ میل آگے ایک ٹیلے کے کنارے بل کھاتا ہوا بائیں جانب پہاڑ کے نشیب و فراز میں گم ہو جاتا تھا دائیں طرف نسبتاً تنگ اور دشوار گزار تھا اور ایک ٹیلے کے عقب سے قبرستان کی طرف جاتا تھا حفشی غلام ساتھ سے کچھ دور پیچھے آ رہا تھا ایک موڑ سے نکل کر نسبتاً کشادہ اور ہموار راستے پر اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی قبرستان کے قریب وہ گھوڑے سے اتر کر اپنے ساتھی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک مجاور بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام لے کر بولا جناب آپ کا غلام ساتھ نہیں آیا وہ پیچھے آ رہا ہے ساتھ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھی اور اس نے ملکہ عائشہ کی قبر پر پھول چڑھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے دعا ختم کرنے کے بعد وہ تنگ وادی کی ڈھلوان پر گھنے درختوں سے ان بلند چٹانوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن کی برہنا چوٹیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی ایک عقاب فضا میں اڑ رہا تھا اور اس کے پرواز کے دائرے بتدریج بلند ہو رہے تھے ساتھ کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتی رہی جب وہ واپس لوٹنے کا ارادہ کر رہی تھی تو اچانک اس کی نگاہیں تنگ وادی کے پار قریب ترین چٹان کی چوٹی پر مرکوز ہو کر رہ گئی ایک سوار چوٹی پر نمودار ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نیچے اترنے لگا ساتھ پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے لیے گھوڑے کے بغیر بھی نیچے اترنا ناممکن نہیں وہ اسے خبردار کرنا چاہتی تھی کہ تم موت سے کھیل رہے ہو لیکن اس کی آواز سوار کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی وہ اس طرح اور بے بسی کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کر رہی تھی سوار پندرہ بیس گز نیچے اترنے کے بعد گھوڑے سے نیچے کود پڑا اور اس کی لگام پکڑ کر کھینچنے لگا نہیں نہیں سعد پوری قوت سے چلا رہی تھی اس کا غلام اور قبرستان کا مجاور بھی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے غلام نے کہا جناب وہ یقیناً کوئی پاگل ہے لیکن خود کشی کے لیے اسے اپنے ساتھ ایک خوبصورت گھوڑا ہلاک کرنے کی ضرورت نہ تھی آگے ڈھلوان اتنی خطرناک ہے کہ ایک بکری بھی نیچے نہیں اتر سکتی اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں خدا کے لیے جاؤ سعد نے درد بھرے لہجے میں کہا غلام بھاگتا ہوا قبرستان سے نکلا اور گھنے درختوں میں روپوش ہو گیا سعد اور تینوں مجاور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے تھوڑی دیر بعد حبشی غلام پوری قوت سے آوازیں دے رہا تھا خدا کے لیے رک جاؤ تم نیچے نہیں آ سکتے بوڑھے مجاور نے سعد سے کہا جناب آپ احتیاط سے چلیے آگے ایک گہرا کھڈ ہے دیکھیے اس نے گھوڑے کو ایک ایسے خطرناک جگہ لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں سے اس کا لوٹنا ممکن نہیں لیکن وہ خود کہاں ہے سعد نے رک کر چٹان پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا مجاور نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جناب اس جھاڑی کی طرف دیکھیے وہ چٹان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہاں تو کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں اگر وہ رک جائے تو شاید اسے کوئی مدد مل سکے لیکن اب وہ نیچے سرک رہا ہے اس وقت تک آپ کے نوکر کی آواز یقیناً اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی وہ پاگل نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ اسے کسی بہت بڑے خطرے یا کسی ایسے مقصد نے اس اقدام پر مجبور کیا ہے جسے وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے سعد دم بخود ہو کر کبھی اس مصیبت زدہ آدمی اور کبھی اس کے گھوڑے کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک چھ سوار جن کے خود دھوپ میں چمک رہے تھے یکے بعد دیگرے چٹان سے نمودار ہوئے اور چند لمحے نیچے دیکھنے کے بعد تیر اور پتھر برسانے لگے اجنبی کے سر کے اوپر چٹان کا کچھ حصہ باہر کی طرف جھکا ہوا تھا اس لیے وہ حملہ آوروں کی زد سے محفوظ تھا مگر اس کا گھوڑا ایک بھاری پتھر سے زخمی ہو کر اچھلا گرا اور راستے میں چٹان کے ابھرے ہوئے کناروں سے ٹکراتا ہوا سعد کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھوڑی دیر تک اس کی خوفناک آواز فضا میں گونجتی رہی پھر اجنبی کے پاؤں سے ایک پتھر کھسک کر نیچے گر پڑا اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی ایک شاخ جو اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھی تھی ٹوٹ گئی وہ چٹان کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا چند گز نیچے ایک اور جھاڑی سے لٹک گیا پھر جب جھاڑی کی کمزور شاخیں اس کی بوجھ سے ٹوٹنے لگی تو اس نے ایک موٹی سی شاخ پکڑ لی اور اپنے پاؤں ایک پتھر پر جما دی اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تم پر فضل کرے سعد قدم قدم پر دعائیں مانگتی ہوئی آگے بڑھی لیکن حبشی غلام بھاگتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا جناب آپ آگے نہ بڑھیں آپ کو درختوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مجھے شک ہے یہ وہی نصرانی ہیں جو آقا کے ساتھ آئے تھے یہ اجنبی اپنے لباس سے مسلمان معلوم ہوتا ہے اب وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے اس کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ حملہ کرنے والے اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جس کے متعلق ہم اس قدر پریشان ہیں کوئی دشمن ہو جو ہماری طرف سے کسی ہمدردی کا حقدار نہ ہو اگر آپ اس کا گھوڑا اچھی طرح دیکھ سکیں تو شاید آپ بھی میری طرح یہ محسوس کرتی کہ وہ بالکل وزیر اعظم ابو القاسم کے گھوڑے کی طرح تھا تم تو پاگل ہو گئے ہو ہر خوبصورت گھوڑے کو اپنے آقا کی ملکیت سمجھتے ہو غلام کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہ ہوئی سعد کی نگاہیں اجنبی پر مرکوز تھی بوڑھے مجاور نے کہا جناب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں سعد نے چوٹی کی طرف دیکھا حملہ آور گھوڑوں کی لگا میں پکڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہوں سے اجل ہو چکے تھے سعد نے تھوڑی دیر توقف کے بعد کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ نیچے آ سکے گا جناب اگر اس کی ہمت جواب نہ دے گئی ہو تو شاید اس کی جان بچ جائے وہ چٹان کے انتہائی خطرناک حصے سے نیچے آ چکا ہے اگر وہ کھٹ تک پہنچ گیا تو ہمارے لیے اسے اس طرف لانا مشکل نہیں ہوگا لیکن آپ یہیں ٹھہرے نہیں میں کھڑ تک تمہارے ساتھ چلوں گی بوڑھے مجاور نے ساتھ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا جناب اگر وہ نصرانی ہیں تو جس آدمی کا انہوں نے اس چٹان تک پیچھا کیا ہے اس کی ہلاکت کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ چند دشوار گزار گھاٹیاں عبور کرنے اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد وہ اس طرف آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اجنبی کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا چاہیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھوڑے پر واپس چلی جائیں اور گھر سے چند مسلح آدمی یہاں بھیج دیں نہیں ہمارا کوئی آدمی ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے نصرانیوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرے گا تم واپس جاؤ اور ہمارے گھوڑے یہاں لا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دو اس کے علاوہ پانی بھی لے آؤ اگر اس کی جان بچ گئی تو میں تم سب کو دس دس سنہری دینار انعام دوں گی بوڑھا آدمی بھاگتا ہوا واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد باقی تین آدمی کھڑ سے اترنے لگے ساتھ کھڑی اجنبی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ بدستور دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں کی شاخ تھامے چٹان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اچانک ساتھ کے غلام کی آواز سنائی دی ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں تمہارے دشمن واپس جا چکے ہیں تمہارے لیے سیدھا نیچے اترنا بہت خطرناک ہے لیکن اگر تم دائیں طرف اس شگاف تک پہنچنے کی کوشش کرو تو وہاں سے نیچے آنا زیادہ آسان ہوگا اجنبی نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ دائیں کنارے کی طرف بڑھنے لگا سعد کا دل دھڑک رہا تھا وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی مگر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اس نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی اجنبی نے پانچ منٹ میں تقریباً تیس قدم فاصلہ طے کیا اور ایک برساتی آبشار کی تنگ گزر گاہ میں جو تقریباً چار پانچ فٹ چوڑی اور اسی قدر گہری تھی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے شاباش ایک مجاور بلند آواز میں چلایا سعد نے آنکھیں کھولی اجنبی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا سعد کچھ دیر اس بہادر آدمی کے عزم اور حوصلے کا ایک ناقابل یقین مظاہرہ کر رہی تھی پھر اچانک ایک درخت کی اونٹ میں ہو کر سجدے میں گر پڑی اور مارے خوشی کے ایک بچے کی طرح رونے لگی اجنبی کھڑ میں اتر کر چند منٹ منہ کے بل بے حص و حرکت پڑا رہا اتنے میں سعاد کا غلام اور اس کے دو ساتھی اس کے قریب پہنچ گئے اجنبی نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اس کے ہاتھوں کوہنیوں گھٹنوں اور پیشانی سے خون رس رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ میرا پیچھا کرنے والے سوار واپس جا چکے ہیں اس نے قدر تعطل سے پوچھا ہاں ایک مجاور نے جواب دیا سر دست آپ کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تاہم اس بات کا امکان ضرور ہے کہ وہ ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد دوسرے راستے سے اس طرف آنے کی کوشش کریں اس لیے آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں اگر آپ چل سکتے ہوں تو آپ سامنے ان درختوں کی اوٹ میں دشمن کی نگاہوں سے زیادہ محفوظ ہوں گے اس کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی موضوع جائے پناہ تلاش کر سکیں گے آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی مگر یہ چڑھائی زیادہ دشوار نہیں ہے اجنبی نے اٹھتے ہوئے کہا چلیے اگر قدرت نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے آپ کی رفاقت میں راستے کی مشکلات کا احساس نہیں ہوگا وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا اجنبی کھڈ میں اتر کر چند منٹ منہ کے بل بے حص و حرکت پڑا رہا اتنے میں سعد کا غلام اور اس کے دو ساتھی اس کے قریب پہنچ گئے اجنبی نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کوہنیوں گھٹنوں اور پیشانی سے خون رس رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ میرا پیچھا کرنے والے سوار واپس جا چکے ہیں اس نے قدرے تعطل سے پوچھا ہاں ایک مجاور نے جواب دیا سرے دست آپ کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تاہم اس بات کا امکان ضرور ہے کہ وہ ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد دوسرے راستے سے اس طرف آنے کی کوشش کریں اس لیے آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں اگر آپ چل سکتے ہوں تو آپ سامنے ان درختوں کی اوٹ میں دشمن کی نگاہوں سے زیادہ محفوظ ہوں گے اس کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی موضوع جائے پناہ تلاش کر سکیں گے آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی مگر یہ چڑھائی زیادہ دشوار نہیں ہے اجنبی نے اٹھتے ہوئے جواب دیا چلیے اگر قدرت نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے آپ کی رفاقت میں راستے کی مشکلات کا احساس نہیں ہوگا وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا چند قدم چلنے کے بعد حبشی غلام نے کہا مجھے آپ کے گھوڑے کی ہلاکت کا افسوس ہے ایسے خوبصورت جانور بہت مشکل سے ملتے ہیں اسی رنگ اور بالکل اسی ہولیے کا ایک گھوڑا میرے آقا کے پاس بھی ہے تمہارا آقا اجنبی مسترب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو ایک مجاور نے کہا یہ وزیر ابو القاسم کے خادم ہیں ان کی قیام گاہ کس طرف ہے زیادہ دور نہیں وہ گھر پر ہیں نہیں وہ غرناتا واپس جا چکے ہیں کب وہ کل صبح روانہ ہو گئے تھے لیکن جناب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے دشمن کون تھے وہ نصرانی تھے اور اب تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے تمہیں یقین ہے کہ ابو القاسم کا گھوڑا بالکل اسی گھوڑے جیسا تھا جی ہاں غلام نے جواب دیا اسے دور سے دیکھ کر یہی شک ہوا تھا لیکن اس کی لاش دیکھنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ میرا وہم ہو ابو القاسم کا گھوڑا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تھا اجنبی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تقریباً دو تہائی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ نڈال ہو کر بیٹھ گیا سات دو تین منٹ بے چینی کی حالت میں اسے دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے غلام کو آواز دی ابو یعقوب اسے سہارا دے کر اوپر لے آؤ سعد کے غلام اور ایک مجاور نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اس نے اپنے خشک ہوٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو میرا سر چکرانے لگا تھا اب میں بالکل ٹھیک ہوں اجنبی چند قدم چل کر درختوں کی اوٹ میں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بوڑھے مجاور نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی بھر کر اس کے منہ سے لگا دیا اجنبی نے ایک ہی سانس میں یہ پیالہ خالی کر دیا اور پھر للچائی ہوئی نظروں سے پانی کے برتن کی طرف دیکھنے لگا یہ دیکھ کر مجاور نے یکے بعد دیگرے اور دو پیالے بھر کر اسے پیش کر دیے سعد نے اپنے سر سے چادر اتاری پھر جلدی سے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر پانی سے تر کیا اور اجنبی کے قریب بیٹھ کر اس کے زخم صاف کرنے لگی اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک اجنبی نوجوان کو اس قدر اپنے قریب دیکھ رہی تھی جب وہ کھٹ کے پار ایک بلند اور ناقابل عبور چٹان کے دامن میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو سعد اپنے تصور میں اندلس کے ان مجاہدوں کے ساتھ اس کے رشتے جوڑ رہی تھی جو کئی رزم گاہوں میں مردانگی کے جوہر دکھا چکے تھے اور جب وہ سرب سجود ہو کر اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو بار بار اس کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اگر وہ اس کڑی آزمائش سے زندہ و سلامت نکل آیا تو میں اسے یہ بتاؤں گی کہ میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں اور اگر آپ فلاں اور فلاں مورکے میں حصہ لے چکے ہیں تو آپ یقیناً انہیں جانتے ہوں گے لیکن اب وہ ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ابھی تک جوانی کی پختگی نہیں آئی تھی وہ ایک تجربے کار سپاہی کے بجائے کسی مکتب کا طالب علم معلوم ہوتا تھا تاہم اس کی آنکھیں ناقابل شکست حوصلوں کی آئینہ دار تھی سعد نے اس کے زخم صاف کرنے کے بعد چادر سے چند اور ٹکڑے پھاڑے اور ان پر پٹیاں باندھنے لگی اجنبی بے خیالی میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتا تو حیا اور مروبیت کا احساس اس کی آنکھوں پر پردے دان دیتا آپ کون ہیں سعد نے پوچھا میں ایک مصیبت زدہ مسافر ہوں اور میرا نام ابو الحسن ہے میرے لیے آپ کی مصیبت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں میں آپ کو موت سے کھیلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں لیکن ہم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے آپ گھوڑے پر سوار ہو سکیں گے ہاں اگر آپ کوئی جائے پناہ تلاش کر سکیں تو میرے لیے پیدل بھاگنے کے بجائے گھوڑے پر سواری کرنا زیادہ آسان ہوگا مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں سعد نے کہا میرا باپ ایک مسلمان تھا اور جس ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا وہ بھی ایک مسلمان تھی معاف کیجیے میں نہ شکر گزار نہیں ہوں مگر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سوار میرا پیچھا کر رہے تھے وہ نصرانی فوج سے تعلق رکھتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے قتل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اس لیے میری اعانت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے کہ میری وجہ سے آپ کو کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں سعد نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا یہ جگہ ایسی باتیں کرنے کے لیے موزوں نہیں میں آپ کی سرگزشت سننے سے پہلے آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتی ہوں جو آپ کے دشمنوں سے محفوظ ہو اس نے نوکر کو اشارہ کیا اور وہ پاس ہی ایک درخت سے دونوں گھوڑے کھول کر لے آیا ابو الحسن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سعد نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آپ اس پر سوار ہو جائیں اگر راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو آپ اس کی تیز رفتاری پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے سعد نے اپنے غلام سے مخاطب ہو کر کہا ابو یعقوب تم بھاگ کر قبرستان سے آگے ٹیلے کی چوٹی سے غرناتا کے راستے کی طرف دیکھتے رہو اگر ان کے دشمن نظر آئیں تو ہمیں خبردار کر دینا ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے غلام بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گیا اور سعد دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر مجاور سے مخاطب ہوئی اگر کوئی اس طرف آ کر تم سے ان کے متعلق پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ الفجارہ کے حریت پسند ایک آدمی کو کھنڈر سے نکال کر مشرق کی طرف لے گئے ہیں تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ قبائل کا ایک لشکر چند کوز دور کسی بستی میں جمع ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ درندے کوئی خطرہ مول لینا پسند نہیں کریں گے تھوڑی دیر بعد انہیں ٹیلے کے ساتھ ساتھ تنگ راستے کے ایک موڑ سے حفشی نوکر آتا دکھائی دیا وہ اطمینان سے نیچے اتر رہا تھا ساتھ گھوڑا روک کر اسے دیکھنے لگی غلام نے قریب پہنچ کر آواز دی آگے کوئی خطرہ نہیں آپ جلدی سے گھر پہنچنے کی کوشش کریں سعد نے مڑ کر ابو الحسن کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ٹیلے کے گرد نس چکر لگانے کے بعد ابو الحسن کو سر سبز وادی کی پشت میں ایک چھوٹا سا قلعہ دکھائی دیا اس نے اپنا گھوڑا سعد کے قریب کرتے ہوئے سوال کیا آپ کا گھر کہاں ہے سعد نے گھوڑا روک کر اس کی طرف دیکھا اور قلعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ہمارا گھر ہے اگر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہوں تو ہم تھوڑی دیر یہاں رک سکتے ہیں ابو الحسن نے سوال کیا اس قلعے میں کون رہتا ہے وزیر اعظم ابو القاسم اور آپ میں بھی اسی قلعے میں رہتی ہوں ابو القاسم میرے رشتہ دار ہیں لیکن ابو الحسن نے مزبزب ہو کر کہا میں وہاں نہیں جا سکتا ساتھ پریشان ہو کر بولی اگر آپ کو نصرانیوں سے خطرہ ہے تو بھی ہمارے گھر سے بہتر کوئی اور جائے پناہ نہیں مل سکتی آپ کے دشمن اس قلعے کی تلاشی لینے کی جرت نہیں کر سکتے آپ کے زخموں کے علاج کے لیے کسی اچھے طبیب کی ضرورت ہے اور ہمارا طبیب کافی تجربے کار ہے ابو الحسن نے کہا دیکھیے مجھے ابھی تک آپ سے ایک ضروری بات کہنے کا موقع نہیں ملا آپ کے نوکر نے کھٹ کے اندر میرے گھوڑے کی لاش دیکھی تھی اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم ابو القاسم کا گھوڑا بالکل اسی جیسا تھا سعد نے کہا میں نے بھی دور سے آپ کے گھوڑے کی پہلی جھلک دیکھ کر یہی محسوس کیا تھا لیکن آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے اس جیسے گھوڑے کئی اور بھی ہو سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گھوڑا میرا نہیں تھا وہ مجھے راستے میں ملا تھا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے اس پر سوار ہو گیا تھا یہ داستان بہت طویل ہے اگر آپ کے نوکر کا قیاس صحیح ہو تو مجھے ڈر ہے کہ جو آدمی اس گھوڑے پر سوار ہو کر غرناتا کا رخ کر رہا تھا وہ قتل ہو چکا ہے ساتھ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس اس کی طرف دیکھتی رہی پھر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا آپ نے کسی کو قتل ہوتے دیکھا تھا ہاں قتل ہونے والے کی آخری چیخ ابھی تک میری کانوں میں گونج رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے قاتل وہی تھے جنہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس چٹان تک میرا پیچھا کیا تھا اب آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ ابو القاسم کا قلعہ میرے لیے اور میری وجہ سے آپ کے لیے کہاں تک محفوظ ہوگا سعد کے ذہن میں کئی سوال آئے لیکن نوکر کو قریب آتا دیکھ کر اس نے کہا آپ میرے نوکر کے سامنے کوئی بات نہ کریں اور خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں انشاءاللہ اللہ میں آپ کو کسی زیادہ محفوظ جگہ پہنچانے کی کوشش کروں گی ابو الحسن نے جواب دیا آپ میری محسنہ ہیں اور میں آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میں غروب آفتاب تک یہاں سے کئی میل دور نکل جاؤں گا پھر مجھے قبائل کی کسی بستی میں کئی مددگار مل جائیں گے کل تک آپ کا گھوڑا آپ کو واپس مل جائے گا نہیں میں اپنے دشمن کو بھی اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی کہ ٹھیک ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں لیکن ابھی آپ سفر کے قابل نہیں اگر کسی اچھے طبیب نے فوراً آپ کی مرہم پٹی نہ کی تو آپ کے زخم بگڑ جائیں گے ابو الحسن نے کہا میں آپ کا دشمن نہیں ہوں چلیے نوکر نے آگے بڑھ کر کہا جناب آپ کیوں گئیں ابو یعقوب سعد نے کچھ سوچ کر کہا تمہیں میری واپسی تک گھر سے دور رہنا چاہیے اور کسی سے ان واقعات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے آپ کہاں جا رہی ہیں سعد نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جواب دیا یہ واپس آ کر بتاؤں گی ابو الحسن نے اس کے پیچھے گھوڑا چھوڑ دیا وہ راستے کی پہاڑی عبور کر کے دوسری وادی میں داخل ہوئے وہاں سے ایک تدریجی ڈھلوان پر ایک کشادہ راستہ دوسرے قلعے کی طرف جاتا تھا ابو الحسن کچھ دیر ساتھ کے ساتھ چلتا رہا پھر اچانک اس نے کہا ٹھہریے اگر میں غلطی پر نہیں تو وہ قلعہ سلطان ابو عبداللہ کی قیام گاہ ہونی چاہیے مجھے غرناتا میں یہ بتایا گیا تھا کہ ابو القاسم کی جاگیر کی سرحد ان کی جاگیر سے ملتی ہے سعد نے مڑ کر جواب دیا ہاں آپ کا قیاس درست ہے آپ مجھے وہاں لے جانا چاہتی ہیں میں وہاں جانے کی ضرورت نہیں کرتی لیکن یہ ایک مجبوری ہے جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کو سلطان کے ہاں مہمان رہنا پڑے گا ان کے طبیب نسبتاً تجربے کار ہیں چلیے سعد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ابو الحسن کو تھوڑی دیر تجبزب رہا اور پھر بادل ناخواستہ اس نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ ابو عبداللہ کی قیام گاہ کی طرف موڑ دیا وہ قلعے کے دروازے پر رکے اور سعد نے گھوڑے سے اتر کر پہرے داروں سے کہا یہ زخمی ہیں انہیں مہمان خانے میں لے چلو اور فوراً طبیب کو بلاؤ ایک پہرے دار نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہم سلطان کی اجازت کے بغیر ایک اجنبی کو یہاں نہیں ٹھہرا سکتے تم سلطان معظم کو اطلاع دو کہ وزیر ابو القاسم کے گھرانے کی ایک لڑکی جسے انہوں نے ملکہ عائشہ کے قبرستان پر دیکھا تھا ایک زخمی کے لیے ان کی اعانت کی طلبگار ہے ایک افسر اچانک اندر سے نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا میں انہیں جانتا ہوں تم زخمی کو اندر لے جاؤ پھر وہ ساتھ سے مخاطب ہوا کل سے سلطان معظم کی طبیعت ٹھیک نہیں لیکن اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو شاید وہ آپ کی ملاقات سے انکار نہ کریں میرے ساتھ تشریف لائیے سعد نے گھوڑے کے لگام ایک پہرے دار کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میں سلطان کو تکلیف دینے سے پہلے زخمی کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتی ہوں افسر نے پہرے داروں سے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو زخمی کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور طبیب کو اطلاع دو ایک پہرے دار ابو الحسن کے گھوڑے کے لگام پکڑ کر اسے اندر لے گیا اور سعد عمر رسیدہ افسر کے ساتھ سلطان کے سکونتی محل کی طرف چل پڑی چند منٹ بعد وہ ایک کنیز کی رہنمائی میں سلطان کی ملکہ کے کمرے میں داخل ہوئی آگے بڑھ کر ادب سے جھکی اور اس کے ہاتھ کا بوسا دیتے ہوئے بولی جناب میرا نام سعد ہے ملکہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا بیٹی تم ایک مدت بعد یہاں آئی ہو لیکن میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں کہ پہچان بھی نہ سکوں سعد نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر روز یہاں آیا کرتی مجھے صرف بڑی ملکہ کی کی وفات کے دن یہاں آنے اجازت ملی تھی لیکن عورتوں کے ہجوم میں آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکی اب میں گھر میں اطلاع دیے بغیر یہاں آ گئی ہوں بیٹی تم بہت پریشان معلوم ہوتی ہو خیر تو ہے سعد نے جواب دیا میں سلطان سے ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہتی ہوں لیکن شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ملکہ نے کہا وہ ان دنوں عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے لیکن تم عام لوگوں سے مختلف ہو بیٹھ جاؤ میں ابھی آتی ہوں ملکہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی ایک منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی چادر تھی بیٹی تم اپنی چادر اتار کر یہ اوڑھ لو اور میرے ساتھ آؤ سعد نے اپنی پھٹی ہوئی چادر اتار کر کنیز کے ہاتھ میں تھما دی اور نئی چادر اوڑھ کر ملکہ کے پیچھے پیچھے چل دی چند لمحوں میں وہ محل کے ایک اور کمرے میں سلطان ابو عبداللہ کو گزرے ہوئے واقعات سنا رہی تھی سلطان ابو عبداللہ کے نزدیک ایک اجنبی کے زخمی ہونے کی کوئی اہمیت نہ تھی تاہم وہ رسمی طور پر اس لڑکی کی دلجوئی کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا جسے اس نے اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہاتے دیکھا تھا اس نے کہا بیٹی تم اطمینان رکھو میں اس کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں اس کی حالت زیادہ تشویشناک تو نہیں نہیں جا اس کے زخم زیادہ تشویشناک نہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کا پیچھا کرنے والے نصرانی تھے نصرانی ابو عبداللہ نے مسترب ہو کر پوچھا تمہیں اس نے بتایا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے علی جاہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا میں اس سے ساری تفصیلات نہیں سن سکی تاہم اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دشمن شاید اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اس کا زندہ بچ نکلنا ایک معجزہ ہے تم نے اس کا نام پوچھا ہے علی جا اس کا نام ابو الحسن ہے اگر نصرانی اس کا پیچھا کر رہے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے میری قیام گاہ کی نسبت تمہارا گھر زیادہ محفوظ ہے عالی جا میں اسے وہیں لے جانا چاہتی تھی لیکن راستے میں اس کی گفتگو سن کر مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اس کے ابلق گھوڑے کا حلیہ ابو القاسم کے گھوڑے سے بہت ملتا جلتا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ یہ گھوڑا اسے راستے میں ملا تھا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ شاید اس گھوڑے کا مالک قتل ہو چکا ہے ابو عبداللہ اب پہلی بار پوری سنجیدگی کے ساتھ سعد کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے پے در پے کئی سوال کیے لیکن سعد اپنی مختصر سی داستان دہرانے کے سوا اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی اس نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے تو یہ واقعات ایک افسانہ معلوم ہوتے ہیں سعد نے کہا اگر آپ اس سے گفتگو کرنا پسند فرمائیں تو ممکن ہے وہ آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے بہت اچھا میں اس سے ملاقات کرتا ہوں ملکہ نے کہا میرے خیال میں سر دست کسی اور کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب طبیب اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو جائے تو آپ اسے یہاں بلا لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس سے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں